دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو مچی ہو مچی ہو مچی ہو دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم جاری ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلا اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں خوش محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام ہے دین کا پیغام ہے دنیا بھر کے نام دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے دعوت اسلامی نے دنیا گھر میں دھوم مچائی ہے سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے لائی ہے دین کا پیغام ہے یہ